ہم خبر متواتر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور متواتر کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس خبر کے اندر ہر طبقے کے اندر راویوں کی اتنی بڑی کثیر تعداد موجود ہو کہ جن سب کا <clears throat> غلط پر اکٹھا ہونا یعنی کس پر یا اس طرح کی کسی قسم کی غلط خبر پر سب کا ہو اور طبقات میں سے ہر طبقے کے اندر کثیر تعداد ہو یہ نہیں کہ حضور سے روایت کرنے والے صحابی ایک ہوں اور پھر ان سے آگے روایت کرنے والے زیادہ ہوں بلکہ بیک وقت حضور سے بھی نقل کرنے والی کثیر تعداد اور اس کے بعد صحابہ سے آگے نقل کرنے والی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہو اور اس چیز میں یہ خیال رہے کہ آگے روایت کرنا الگ چیز ہے اور سما کرنا الگ چیز ہے کیا مطلب میری اس بات کا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے قطادہ نے روایت کی یا ان سے آگے امام شیبانی نے روایت کی یا کسی بھی کسی رابی نے مثال کے طور پر تو ان سے آگے روایت ان سے انہوں نے آگے جب روایت کی تو سننے والے ان سے آگے سننے والے جو تھے وہ مثال کے طور پر اسی لوگ تھے تو سما کی بات نہیں ہو رہی یہ خیال رکھیے گا تباتر کے اندر سیما والے چاہے ہزار ہوں چاہے دو ہزار ہوں ہمیں سیما والوں سے غرض نہیں ہے بات اس چیز کی ہے کہ ان سے سیما کرنے کے بعد پھر ستر نے یا دس سے زیادہ نے آگے پھر نقل بھی کیا کہ نہیں کیا اگر آگے سن کر آگے نقل کرنے والے بھی دس سے زیادہ ہیں تب تو یہ متواتر بنے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ متواتر بننے کے لیے یہ شرط ہو کہ کہ, کہ کسی بھی طبقات میں سے کسی طبقے کے اندر ایک راوی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو سننے والے سماعی حضرات جو تھے وہ ستر تھے اسی تھے ڈیڑھ سو کا مجمع تھا شاگرد آگے ایک ہزار تھے ہزار ہوں یا دو ہزار ہوں متواتر نہیں بنے گی متواتر اس وقت بنے گی جب سن کر آگے بیان کرنے والے بھی کثیر تعداد میں تھے مثال کے طور پر ایک ہزار کے مجمع نے حدیث سنی اس میں سے ستر نے آگے نقل کر دی اب سارے تو شیوخ نہیں ہوتے یا سارے تدریس سے وابستہ نہیں ہوتے کچھ لوگ ویسے اپنے دوسرے اشغال میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ حدیث کا درس سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو انہوں نے آگے حدیث بیان نہیں کی ٹھیک ہو گیا لیکن جو شیوخ تھے یا جو اساتذہ تھے یا جن سے آگے فیض پھیل رہا تھا وہ کم از کم کم از کم اگر اس اس راوی سے دس اور نکلے آگے تو اس روایت میں وہ متواتر بنے گی اور اگر یہ ساری ہی حدیث ایسے ہی دس سے زیادہ اصحاب جو ہیں وہ ہر طبقے کے اندر آگے سے آگے روایت کرنے والے ہوئے تب یہ حدیث حدیث متواترہ بنے گی تو یہ خیال رکھیے گا کہ ہر طبقے کے اندر کثیر تعداد کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کثیر تعداد روایت کرنے والیوں میں سے ہے سما کرنے والوں میں سے نہ ہو <clears throat> صرف سما والے نہ ہوں جی ہم نے حکم پڑھ لیا تھا یا پڑھنا تھا حکم حکم رو Yeah. <coughs> پڑھنا ہے جی چلیے المتواتر یفید العلم ضروری ہے متواتر جو ہے وہ علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے ضروری کسے کہتے ہیں ای العلم یقینی علم یقینی علم یقینی کسے کہتے ہیں پھر اس کی آگے بھی تعریف کر دی اللہ یسر الانسان الى تصدیق بھی تصدیقا جازما کہ ایسا علم علم یقینی کیا ہوتا ہے کہ کہ انسان مضطر ہے اس کی تصدیق کا ایسی تصدیق جو کہ جازم ہو یعنی اس کی تصدیق کیے بنا چارہ نہیں ہوتا تصدیق جازم کا کہ آدمی مزتر ہو جائے کیا مطلب کہ اس کے بغیر اس کے پاس چارہ نہیں ہے کہ اس کی تصدیق کرے کیونکہ نہ عقلی طور پر اس کی خلاف کا امکان ہو سکتا ہے نہ احتمالی طور پر نہ اخلاقی طور پر کسی بھی اعتبار سے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ہر طبقے کے اندر کثیر تعداد کے راویوں نے یہی بات ذکر کی ہے تو ہم اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ خلق خدا کو وہ کیا کہتے ہیں نکارہ خدا سمجھو وہ کیا ایک محاورہ ہے تو ایک کثیر تعداد جب کسی چیز کی کی روایت کرتی ہے تو اسے تصدیق جازم کا فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی سورج نکل نکلے ہوئے کو کوئی کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تو یہ اتنی واضح بات ہو جاتی ہے جیسے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہی ہوں اور بلکہ ان کو انہوں نے آگے یہی مثال بیان فرما دی کہ کسی چیز کو بنفس نفیس دیکھ رہا ہو جس طرح وہ کسی چیز کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہ چیز نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس اب اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی ایسے ہی حدیث متواتر جو کہ اتنی کثیر تعداد کے راویوں سے ثابت ہو رہی ہو اس میں بھی انکار کی گنجائش نہیں بنتی فإنه لا يتردد في تصديق اس لیے کہ اس کو اس کی تصدیق میں کوئی تردد نہیں رہے گا فكذلك الخبر المتواتر لذلك بس یہی حال خبر متواتر کا ہے اسی طرح اسی طرح سے اس کا بھی حال ہے کہ کان متواتر كله مقبولا متواتر تمام کی تمام مقبول ہیں ولا حاجه الى البحث من احوال رواته اور اس کے راویوں کے احوال پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اس کے راویوں کے احوال پر بحث کرنے کیونکہ اگر کسی ایک کسی ایک آ, آ, طبقات میں سے کسی ایک طبقے کے راوی کے بارے میں استعمال ہے بھی صحیح کہ یہ کمزور یا ضعیف راوی ہے تو یہی حدیث جو ہے وہ دیگر طبقات سے ستر اسی نبے اور مختلف راویوں سے اتنی کثیر تعداد میں موجود ہے کہ اس ایک کے بارے میں تردد ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اقسام افسام الخبر بلا قسم دو ہیں <clears throat> ومعناه ایک منٹ مجھے دیجیے گا جی ایک منٹ جی متواتر لفظی وہ ہوگی جس کے لفظ اور معنی دونوں ہی متواتر ہیں حدیث کے الفاظ بھی اور حدیث کے معنی بھی حدیث میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوگی جس کا لفظ جس کا ایک ایک لفظ رہی ہے اور وہی اسی لفظ کے ساتھ ہی وہ آگے چلتی رہی ہے ایک وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے یعنی آپ علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں متعدد بار گفتگو فرمائی ہوگی اب ہر دفعہ ہوئی ایک ہی الفاظ تو نہیں ہوں گے تو وہ حدیث بھی متواتر معنی کے اعتبار سے کہلاتی ہے کہ جس کا معنی مفہوم اصل ایک ہو لیکن وہ آپ علیہ السلام کے اس میں الفاظ مبارک جو ہیں وہ مختلف ہوں یا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حضور نے ایک مجلس میں جو بات بیان فرمائی صحابی نے اس کا مفہوم اور معنی آگے بیان کیا اگر سے اس کے احتمال بہت کم ہوتے ہیں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ صحابہ بیان ہی بن عن حضور کی حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے مثل حدیث من قریب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار رواه بضع و 70 ستر سے زیادہ صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے ثم استمرت هذه الكثرة پھر یہ کثرت جو ہے وہ برقرار رہی ہے بل زیادت فی باقی طبقات صنعت بلکہ باقی طبقات صنعت میں تو ستر سے بھی زیادہ ہوتی رہی ظاہری بات ہے کہ جب ستر صحابہ نے حضور سے نقل کیا ہے تو پھر ہر ہر صحابی نے جب آگے بیان کیا ہوگا تو اگر آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس بھی ہوں تو ستر ضرب دس یا بیس یا تیس کر لیں سات سو اکیس سو اور چودہ سو یہ تعداد بنتی ہے اگر تھوڑا سا بھی اس میں کثرت یوں پائی جائے گی اور دوسری قسم ہے المتواتر المانوی ہوا ما تواتر مانا ہو دون لفظ ہی وہ ہے کہ جس کے اندر مانا متواتر ہو لفظ نہ ہو الفاظ میں تقریب متاثر ہو گئی ہو مثل احادیث رفع الیدین فی دعا دعا کے اندر ہاتھوں کو رفع کرنے کی احادیث فقط ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو مئت حدیثیں آپ علیہ الصلاة والسلام سے کوئی سو حدیثیں اس جیسی وارد ہوئی ہیں سو قسم کی احادیث آئی ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر کیے ہیں یا یوں ہوا ہوگا جی سو اچھا اب دیکھیے غور کیجئے گا ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیل کیا اس کو صحابہ نے دیکھ کے نقل کیا حدیث ہو گئی نا یہ بھی کیونکہ حدیث ہم کسے کہہ رہے ہیں حضور کے قول فیل تقریر صفات یہ فیل ہے اب جو حضور نے فیل کیا ہے وہ حضور نے اس کو اپنے الفاظ سے نہیں بیان کیا وہ حضور کے اعضاء و جوارے بیان کر رہے ہیں کیا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے تو دعا کے وقت ہاتھ اٹھا دیے لیکن اس ہاتھ اٹھائے ہوئے اس صفت کو اس حیت کو نقل کرنے والے تو صحابہ ہیں نا اب ہر صحابی نے اپنے الفاظ بیان کیے ایک ہی واقعے کو بیان کرنے کے الفاظ تو مختلف ہو سکتے ہیں نا مانا واقعہ تو ایک ہی ہے میں کے کی جگہ یہ کہہ دوں مطلب یعنی کوئی تبدیلی نہ آئے واقعے کے اندر اور اسی واقعے کو مختلف الفاظ میں بیان کیا جائے گا ہی ممکن ہے تو اب جب صحابہ نے ستر سے زیادہ مقام پر حضور کے ہاتھ اٹھائے ہوئے جو دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی حیت کو بیان کیا تو یہ حدیث متواتر بن گئی معنی کے اعتبار سے کہ حضور دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے لیکن الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو گئے حضرت ابو حریرہ اور الفاظ سے بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک اور الفاظ سے بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور الفاظ سے بیان کر رہی ہیں صرف الفاظ میں فرق ہے لیکن معنی ایک ہی واقعہ ایک ہی بیان ہو رہا ہے تو یہ حدیث متواتر معنوی کہلائے گی لاکن نہ مختلف منہا لم تواتر اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر قضیہ اس میں متواتر ہو بلقد المشترک بینہا بہو رفرن عند بیناً لیکن جو قدر مشترک ہے ان دونوں کے درمیان وہ رف الیدین اندر دعا ہے تباتر بے اعتباری مجموعی طریقی مجموعی طرقی مجموعی طرق کے اعتبار سے یہ واقعہ جو ہے وہ متواتر بن گیا تو یہ حدیث کی حدیث متواترہ کہلائے گی جی وجود متواتر کا وجود یوجد عدد لا باس به من الاحاديث المتواتره پایا جاتا ہے ایک کثیر تعداد اس کی احادیث کے اندر سے کافی تعداد موجود ہے منها حدیث الحوزی و حدیث المسح علی الخفین و حدیث رفع الیدین فی الصلاة اور یہ والی حدیث بھی تمام احادیث جو ہیں حدیث متواتر رہی ہیں کہ نظر اللہ امرأن وغیرها اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث لیکن لو نظرنا الى عدد احادیث لیکن اگر آپ احادیث کی تعداد کی طرف غور کریں الاحاد وہ احادیث جو کہ احاد ہیں لوجدنا ان الاحادیث المتواترہ قلیلۃ تو آپ پائیں گے احادیث متواترہ کو تھوڑا جدا بہت ہی تھوڑا بالنسبت الیہ نسبت کرتے ہوئے متواترہ کی طرف احاد کی طرف تو احادیث متواترہ تھوڑی ہیں اور احادیث احاد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اشهر المصنفات فيه فقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواتره وجعلها في مصنف مستقل اور ان کو ایک الگ مصنف مصنف کہتے ہیں تصنیف کی ہوئی کتب تو اعتن العلماء یعنی انہوں نے کوشش کی ہے علماء نے متواترہ کو جمع کرنے کی اور ان سب کو ایک ہی کتاب کے اندر مستقل الگ کتابوں کے اندر جمع کی ہے یہ سارا الیہ تاکہ آسان ہو جائے طالب علم کے لیے رجوع کرنا ان احادیث متبادرہ کی طرف فمن المصنفات مصنفاتی فی الاخبار المتواترہ امام سیوطی کی ہے وہ الابواب اور قطف الاظہار امام سیوتی کی ہے یہ بھی یہ تلخیص ہے ان کی کتاب ثابت کی جو ماقبل کتاب گزری ہے اور نظم المتناثر الحدیث المتواتری یہ امام محمد بن جعفر القطانی کی کتاب ہے جی اب آپ آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا حدیث متواتر اس کا حکم بھی آگے حدیث متواتر دو قسموں پر ہوگی لفظی بھی ہوگی معنوی بھی ہوگی اور اس کا حکم جو ہے وہ حکم یقینی ہے ضروری ہے اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ یقینی ہوگی اور اس کے یعنی یہ تمام احادیث حدیث متبادر جو ہیں وہ مقبول ہی مقبول ہیں ان کی قبولیت میں ان کے مقبول ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ان سے حکم وجود کا ثابت ہوگا فرائض ثابت ہوں گے ان سے واجبات ثابت ہو سکتے ہیں ان سے تمام چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ حدیث متبادرات میں سے الما المبحث الثانی الخبر خبر الاحاد ان کی تعریف کیا لغت الاحاد جمع احاد احادن امانا الواحد احد کی جمع ہے وہ خبر الواحد ہی ہوا یروی ہی شخص واحد خبر واحد اسے کہتے ہیں جس کو ایک شخص اور ایک اکیلا شخص آگے روایت کرے اصطلاح میں کسے کہتے ہیں اصطلاحی تعریف کیا ہے یہ تو لغت میں ہو گیا ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر متبادر وہ حدیث ہے کہ جس جو متواتر کی شروط کو جمع نہ کر پائے جس کے اندر متواتر کی شروط جمع نہ ہوں یعنی اگر وہ اتنی کثیر تعداد نہیں ہے تمام طبقات کے اندر تمام شرطیں ہونی چاہیے کوئی ایک شرط بھی پائے گی تو وہ متواتر نہیں بلکہ خبریں واحد بن جائے گی جو چار شرطیں ہم نے پڑھی تھیں اچھا جی حکم اس کا حکم کیا ہے العلم نظری یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے علم یقینی کا نہیں علم یقینی تو ہوتا ہے جس میں بلا شک و شبہ آدمی کسی چیز کا یقین کر لیتا ہے علم نظری نظری علم کون سا المتوقف والاستدلال جو کہ متوقف ہے جو کہ موقوف ہے نظر اور استدلال پر یعنی ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا خبر خبر احاد کے ذریعے ہمیں جب خبر واحد ملے گی تو ہم اس کے ذریعے سے کسی حکم کے ثابت کرنے میں پہلے غور فکر کریں گے اندھا دھند اندھا دھند کا لفظ سے نہیں استعمال کرنا چاہیے مطلب یہ کہ بغیر کسی تردد کے یا تکلف کے ہم حکم نہیں لگا دیں گے بلکہ تھوڑا سا سوچیں گے کہ بھئی اس جیسی اور بھی احادیث کہیں مل رہی ہیں اس کے راوی کیسے ہیں اور کہیں یہ بعد میں وہ منسوخ تو نہیں ہو گئی تھی مطلب کئی قسم کی بحثیں ہوں گی ایسے ہی نہیں کہ بس جیسے ہی وہ حدیث ملی فوراً اس پر حکم لگا دیں کہ ہاں بھائی اس سے ملنے والا حکم جو ہے وہ مقبول ہوگا یا اس میں کوئی تردد نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس میں ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے اگر عقل کے پیمانے عقل سے مراد یہ اب آگے اس کو ہم پڑھیں گے اس کو کہیں غلط سمت نہ چلا جائے کہ حدیث کو سن کر پھر عقل کا استعمال کیوں ہوگا وہ عقل کا استعمال بھی حدیث کے ہی اعتبار سے ہوگا وہ ہم ان آگے بھی پڑھنے لگیں گے حضر <coughs> والی خبر الاحاد تقسیمان یہ خبر واحد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوں گی کل تقسیم بھی اعتبار اور ہر تقسیم کی پھر اگلی قسمیں ہوں گی اس کے اپنے اعتبار ہوں گے وسعر حاضین تقسیمین فی الفسانی ابھی میں تقسیم میں بیان کر رہے ہیں الفسانی تما خبر الاحاد دو تقسیمیں نون کو حذف کر دیا مطلب خبر احاد کی دو تقسیمیں وفيه مبحثان اس کے اندر دو بحث ہیں المبحث الاول خبر الاحادی بالنسبت الى عدد طرقه اس کے جو طرق ہیں ان کی تعداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے خبر واحد کی تفصیل اس کی اس کے جو طرق ہیں اس کی تعداد طرق سے کیا مراد every single person in the chain of راویز نیریٹرز ہر ہر نریٹر کے اندر جو ہر ایک ایک جو راوی ہے وہ وہ طریقہ ہو گیا اس کی تعداد اس سے سے اعتبار خبر واحد کی تقسیم اچھا المبحث الثانی تقسیم و خبر الاحادی بنسپتی بھائی دوسری تقسیم یہ ہوگی کہ قوت اور ذوق کے اعتبار سے کہ جو ہمیں حدیث ملی ہے اب اس کی تعداد مختلف ہوگی کسی میں راوی زیادہ کسی کے کسی کے تو کم کسی کے زیادہ یا اور بھی کئی تو اب اس میں اگر قوت ہوگا ضعف ہوگی تو اس کے اعتبار سے خبر واحد کی پھر کیا کیا تقسیمیں ہو سکتی ہیں تو اب ہم پہلی قسم پڑھنے لگے ہیں یقسم و خبر الحاد بن نسبت الادد ترک ہی الاثلاثی اقسام اس کی تین قسمیں بنائی ترک کے اعتبار سے عادد ترک مشہور عزیز غریب تکلم علی کل منہما منہا بھی مطلب مستقل ہر ایک کو ہم الگ الگ پڑھنے لگے ہیں المطلب الاول المشہور تعریف لغت اسمرا اس میں مفول ہے جیسے بندہ کہتا ہے شہت المرا میں نے اس بات کو مشہور کر دیا اذا جب میں نے کسی چیز کا اعلان کرتا ہوں میں یا اس کو میں اظہار کرتا ہوں تو اس سے اس مفول کا ہے مشہور مسم یہ لظہور ہی اور اس کا نام مشہور اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ظاہر ہوتی ہے بہت واضح ہو جاتی ہے اصطلاحی تعریف ما رواه ثلاثه اکثر اگر کسی روایت کو تین یا تین سے زیادہ نے ذکر کیا ہو فی کلی طبقت ہر طبقے کے اندر ہر ہر سب کا کہہ لیں ہر سب کا نہ کہیں ہر ہر سب کا کہہ لیں معلوم یب لوگ حد تواتر یہاں تک کہ وہ تواتر تک نہ پہنچی ہو اگر تواتر تک پہنچ گئی اور تواتر کی کم سے کم تعداد دس تھی دس تک پہنچ گئی پھر تو وہ متواترہ اگر دس سے کم اور تین سے زیادہ ہے تین یا تین سے زیادہ ہے تو یہ حدیث مشہور کہلائے گی مثال حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتظام ينتظعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض بقبض العلماء حتى لم عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا واضلوا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ختم اس طرح نہیں کرتے کہ لوگوں کے اندر سے علم ختم ہو جائے گا یونٹ علم اس طرح سے نہیں ختم ہوگا انتظام لفظی مطلب ہے کھینچنا لیکن مراد اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں ختم فرما دیں گے کہ لوگوں کے اندر سے علم نکل جائے گا بلاکن بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء علم ختم ہوگا علماء کے چلے جانے کی وجہ سے اذا لم عالم یہاں تک کہ جب کوئی عالم بھی باقی نہیں رہے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا لوگ بنا لیں گے اپنے سردار کن لوگوں کو جاہلوں کو پس ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ فتوا دیں گے بغیر علم بغیر علم کے فضلو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اب یہ حدیث جو ہے یہ حدیث مشہور ہے اس کے راویوں کی تعداد جو ہے وہ دس سے کم ہے تین سے زیادہ ہے تو اس لیے یہاں پر اس حدیث کو بطور مثال فرمایا کہ یہ حدیث مشہور ہے اب یہاں پر تیسری قسم آ رہی المستفیض یہ مشہور سے ملتی جلتی ہے لہٰذا یہاں پر اس کو بیان کر دیا ورنہ یہ مشہور عزیز غریب تینوں میں سے کوئی چوتھی قسم نہیں آ رہی مشہور سے بہن بھائی ہیں اس لیے اس کو بیان کر دیا لغتاً اس استفیض سے مشتق من الماء جب پانی بہ پڑے تو اس کے کہتے ہیں بہ جانا چل پڑنا اسمیہ بزاری کا انتشار ہی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ منتشر ہو جاتی ہے اصطلاح اصطلاحی تعریف کیا ہے اختلف فی تین اس میں مختلف اقوال ہیں وہی ہے مرادف فن پہلا پہلا قول یہ ہے کہ یہ مشہور کے مترادف ہے دوسرا قول یہ ہے ہوا اخذ ہو کہ نہیں یہ مشہور سے زیادہ اخص ہے ان مستفید خورافا اسنادی کے مستفیض کے اندر شرط لگائی گئی ہے اس بات کی کہ اس کے اسناد کی دونوں طرفیں برابر رہیں بلا یشتر و تزاری کا پھر مشہور کے اندر یہ شرط نہیں ہے کیا مطلب دونوں طرفیں برابر رہیں کہ مشہور میں تو یہ شرط نہیں ہے نا کہ اگر حضور سے نقل کرنے والے صحابی تین ہیں اور پھر امام ابو حریرا سے روایت رضی اللہ عنہ سے آگے روایت کرنے والے پھر تین ہیں بلکہ چار بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مشہور یا مستفیض کے اندر یہ ہے کہ وہ تین یا چار کی تعداد دونوں طرفوں سے برابر رہے اگلے راویوں میں برابر رہے امام بخاری سے روایت ہو رہی ہے تو وہاں سے الٹی طرف سے بھی تین تین راوی چلے آ رہے ہوں یا چار چار پانچ پانچ راوی چلے آ رہے ہوں اور تو اس اعتبار سے یہ خاص ہوگی تیسری قسم یہ ہوا عام مومن ہوں یہ اس سے عام ہے ہوا اکسل قولستانی یہ مشہور کے اندر یہ چیز ہوگی اور مستفید کے اندر یہ نہیں ہوگی بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ اس پر کیا جائے مستفید اور مشہور آپ بس کہہ لیں کہ یہ آلموسٹ سملر ایک ہی چیز ہے اچھا اب ایک اور یہاں پر بات ذکر کر رہے ہیں المشہور غیر الاصطلاحی وہ مشہور جو کہ غیر اصطلاحی طور پر مشہور ہو جاتی ہے اصل تو مشہور اصطلاح میں حدیث اصطلاح ہم چونکہ فن پڑھ رہے ہیں مصطلحات الحدیث لیکن بعض اصطلاحیں حدیث کے اندر آ جاتی ہیں لیکن وہ غیر مشہور ہوتی ہیں ماں السنتی لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہیں من غیر شروط بغیر شرط کے تبرو جن کا اعتبار کیا جائے فیش پر اس میں شامل ہو جائیں گی وہ وہ تمام احادیث جو کہ مشہور کہلاتی ہیں لوگوں کی زبان میں کہ بڑی مشہور حدیث ہے یا یوں کہہ لیں کوئی بیان میں میں بیان کر رہا ہوں اور کہوں کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصطلاحی مشہور بلکہ وہ مشہور جو کہ لوگوں کے عام ذہنوں میں ہے جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے تو یہ زبان زد عام ہے تو وہ حدیث جو زبان زد عام ہو وہ بھی مشہور کہلاتی ہے لیکن اصول حدیث میں وہ مشہور نہیں ہوگی اصطلاحی شہرت اس کو نہیں حاصل ہوگی وہ زبان زد عام مشہور ہوگی اور اس کے تو ایسی حدیث جو کہ لوگوں کے زبانوں پر مشہور ہو وہ تو وہ بھی ہو سکتی ہے مالہ اسناد واحد جس کی صرف ایک ہی سند ہو ومالہ اکثر من اسناد یہ جس کی بہت زیادہ سندیں ہوں ومالا یوجد بمالا اسناد السلم یا پھر وہ جس کی کوئی سند ہی نہ پائی جاتی ہو موضوع من گھڑت حدیث ہو وہ بھی مشہور ہو سکتی ہے تو یہ یہ والی شہرت مراد نہیں ہے انواع المشہوری المشہوری غیر اصطلاحی غیر اصطلاحی مشہور کی جو اقسام ہیں مشہور بین بین اہل الحدیث خاصتا کچھ حدیثیں ہیں جو اہل حدیث لوگوں کے درمیان یعنی محدثین کے نزدیک مشہور ہوتی ہیں میں مثال ہو حدیث انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کا شہرا آپ علیہ السلام نے ایک مہینہ دعائے قنوت پڑھائی نماز میں بعد رکوع رکوع کے بعد یہ رعل اعلیٰ زکوان جس میں آپ نے بد دعا فرمائی یاد رکھیے گا جب دعا یدعو کا سلا اعلیٰ آ جائے تو یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے ورنہ دعا یدعو تو دعا کرنے کے معنی میں ہے لیکن جب اس کا صلاح اعلیٰ آ جائے تو پھر اس کا مطلب بالکل مخالف ہو جاتا ہے یعنی دعا کرنا رعل و زکوان تو یہ دو قبیلے تھے عرب کے اور زکوان ان پر آپ نے دعا فرمائی ایک مہینہ تو یہ اہل حدیث میں یہ مشہور حدیث ہے لیکن اصطلاحی مشہور نہیں ہے مشهور بين بين اهل الحديث والعلماء والعوام مثال المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده یہ مشہور ہے عوام میں بھی علماء میں بھی اور صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے لیکن مراد اس سے وہ مشہور نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ متواتر ہو اتنی مشہور ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث متواتر ہو لیکن یہ چونکہ مشہور ہے اس لیے ہم اس کو صرف مشہور کہہ دیتے ہیں مشہور بین فقہائی مثال حدیث اب غز الحلال الى الله الطلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین چیز طلاق ہے تو فقہا میں یہ حدیث بہت مشہور ہے مشہور بن مثال حدیث عن, عن, امتی الخطا کہ میری امت سے خطا کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے یہ اصولیین کے نزدیک جو ہے حدیث مشہور ہے بن نسیان اور نسیان کو علیہ اور ہر وہ چیز جس پر ان کو مجبور بنایا گیا ہو یعنی ایسی چیز جو مجبوراً کرنی پڑ رہی ہو اور وہ اس کو دلنا چاہ رہا ہو اس کا تو یہ چیز بھی اس سے رفع ہو جاتی ہے یہ یعنی ایسی لغزش معاف ہو جاتی ہے ابن حبان والحاکم ان دونوں نے اس اس کو کو صحیح قرار قرار دیا دیا گیا ہے خیال رکھیے گا صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ متواتر ہو اگر حدیث متواتر ہوگی تبھی وہ صحیح ہوگی اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئے گی صحیح کی تعریف ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ کسے کہتے ہیں اور وہ بخاری میں آ سکتی ہے <clears throat> بعض ایسی بھی حدیث ہیں غالباً انما الاعمال بالنیات یہ متواتر حدیث نہیں ہے خبر واحد ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ سے مروی ہے صرف ایک ہے یہ ان کے راوی صرف ایک ہیں اگر اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے آگے چل کر انشاءاللہ آ جائے گا یہ بھی <clears throat> اچھا جی مشہور بین النحات مثال الحدیث نعم العبد صحیب لو لم یخف اللہ لم یعصی یہ نحات کے نزدیک ہے کیونکہ نحات بعض کلام سے نحوی اصول نکالنے ہوتے ہیں انہوں نے تو اب اس سے انہوں نے نعم العبد نعمہ کا اسم اور خبر بنایا ہوگا یا کوئی بھی اس کا نحوی اصول لیا ہوگا تو وہ ان کے نزدیک مشہور ہے مشہور بین العامتی عام لوگوں کے درمیان مشہور جو حدیث ہے العجلت من الشیطان اخرجہ الترمذی وحسنہ جی حکم المشہور آگے چلتے ہیں المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی لا یوصف بکونه صحیحا او غیر صحیح ابتداء وہی بات جو میں نے بھی کہی تھی آگئی المشہور اصطلاحی جو مشہور اصطلاحی ہوتی ہے اور غیر اصطلاحی لا یوسف بکون اس کو موصوف نہیں کیا جا سکتا اس بات کے ساتھ کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے ابتدا میں لیکن بعد البحث بحث و تنخیص کے بعد یہ تبین یہ بات واضح ہو جاتی ہے انہو من الصحیح کہ کیا یہ صحیح میں سے ہے ومن الحسن یہ تبین ان منہ الصحیح کہ اس میں سے مشہور کے اندر سے کوئی صحیح نکلتی ہے ومن اور اسی مشہور میں سے الحسن حسن بھی ہوتی ہے کوئی حدیث اور اسی مشہور میں سے ضعیف بھی ہوتی ہے ومن ہوں الموضوع موضوع بھی نکل آتی ہیں آئیزن کیونکہ مشہور تھی نا متواتر تو نہیں تھی مشہور تو تین ہو گئے اور تینوں راوی اگر صحیح نہ نکلے تو ضعیف تو بن گئی وہ یہ موضوع بن گئی لیکن لیکن ان صحہ صحیح بات یہ ہے المشہور الاصطلاحی ان صح المشہور الاصطلاحی لیکن ان میں اگر مشہور مشہور اصطلاحی صحیح ہو جائے فتکون له میزه پھر یہ صحیح حدیث جو ہے جو کہ مشہور بھی تھی اور پھر اس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے اس کو صحیح صحاح میں سے اس کو شامل کر لیا فتکون له میزه پھر یہ حدیث میزا بن جائے گی کیا مطلب تمیز کرنے والی بن جائے گی ترجحه العزیز جس کو ہم جس کو ترجیح دے دیا جائے گا عزیز پر اور غریب پر عزیز اور غریب پر ہم نے پڑھ لیا عزیز اور غریب نہیں نہیں پڑھا عزیز وہ ہو جائے گی جس کے اندر صرف دو ہوں راوی اور غریب وہ ہو جائے گی جس کے اندر صرف ایک راوی ہو مشہور جس میں تین تین دو ایک مشہور عزیز غریب تو ظاہری بات ہے پھر یہ غریب اور عزیز پر اس کو راجع کر دیا جائے گا اشر المصنفات کی مشہور کتابیں کون سی ہیں المراد بالمصنفات فی الاحادیث هي الاحادیث المشہورہ علی الالسنہ خیال رہے کہ لوگوں کی زبانوں پر جو مشہور احادیث ہیں یہاں پر ہم ان کتابوں کا نام لے رہے ہیں جو کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور احادیث کی ہیں تو مشہور اصطلاحی مشہور احادیث کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے وہ ان کتابوں کو کیوں لہولا العلماء کیوں کیونکہ علماء نے ایسی کتابیں جمع ہی نہیں کی ایسی کتابیں تعلیف ہی نہیں کی جمع الحادی اصطلاح جو کہ اصطلاحی مشہور احادیث پر مبنی ہوں جو کہ صرف تین تین یا دس سے کم پر اور تین سے زیادہ پر احادیث مشتمل ہوں ان کو ان کی تعریف نہیں کی بلکہ وہ احادیث کی کتب تعریف کی ہیں جو کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور یا لوگوں کی زبانوں پر زیادہ عام تھی ان کتابوں کا نام المقاصد الحسنت کی کتاب ہے امام عجلونی کی کتاب ہے کشف الخفاء و مزیر الالباس جو کہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان تمیز الطیب ابن الخبیث فیما یدلو علی السنۃ الناس من الحدیث یہ ابن الضیبع الشیبانی کی کتاب ہے جی آگے چلیے المطلب الثانی العزیز تعریف ہم ٹھیک جا رہے ہیں میں تیز تو نہیں زیادہ چل رہا سمجھ میں آ رہی ہے نا جی کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو مشکل ہو مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعریف عزیز کی تعریف لغت ہوا صفت المشبہ عزیز یہ صفت مشبہ کثیر میں عز یا عز بالکثر ای قل و نظر کثر کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے قل کم نظر بہت نادر ہونا مطلب کم ہی او من عز یا عز یا پھر بالفتح کے ساتھ ہوگے ای قوی و رشتد مضبوط اور شدید ہونا مضبوط ہونا تو وسمی بزالی کا اس کا نام عزیز کیوں رکھا گیا اما کی وجودی ہی یا تو اس کا اس اس کا کا پایا جانا بہت قلیل ہوتا ہے عزیز بہت کم پائی جاتی ہیں اس لیے و و اما اما لقوت ہی آخر اور یا پھر اس کا معنی اگر ہم عزا یا عزو سے لیں گے یعنی قوی یا اشتدہ کے معنی میں لیں گے تو پھر اس عزیز کو عزیز اس لیے کہتے ہیں کہ بہت قوی ہوتی ہے کیونکہ اس جیسی ایک اور حدیث بھی آئی ہوئی ہوتی ہے جب دو ہو گئی تو قوت تو پیدا ہو گئی ایک راوی نے بھی بیان کی پھر دوسرے راوی نے بھی وہی حدیث بیان کی قوت پیدا ہو گئی اس میں اللہ یقل روات عنف نہیں کہ نہ کلیل ہوں اس کے روات دو سے فی جمیعی طبقات کے تمام طبقات کے اندر بس یہ خیال رہے کہ ہر ہر طبقے کے اندر دو دو رہیں ہر ہر طبقے کے اندر اور متواتر کے اندر مشہور کے اندر ہر ہر طبقے کے اندر تین یا تین سے زیادہ اور متواتر کے اندر ہر ہر طبقے کے اندر اتنی بڑی تعداد جن کا کس پر جمع ہونا محال شرفت تعریف یعنی اللہ یو جزافی طبقات من طبقات سند اقل من اثنین کہ نہ پایا جائے تمام طبقات سند میں سے کسی طبقے کے اندر دو سے کم اما ان وجد فی بعض طبقات سند سلاست فاکثر فلا یزر بشرط ان تبقى اما بہرحال اگر ان وجد فی بعض طبقات سند سلاست اگر پائے گئے راویوں کی تعداد کسی ایک سند کے طبقات میں سے یا بعض طبقات کے اندر تین یا زیادہ یا ضرور تو بھی کوئی نقصان نہیں بشرتی ان طبقہ اس شرط کے ساتھ کہ دو دو کہیں نہ کہیں دو پائے جائیں ولو طبقہ تو یہاں پر خیال رکھیے گا طبقہ طبقہ کے بعد ایک چھوٹے چھوٹی سی بات محضوف ہے جس کا جس کا فائل ذکر نہیں ہوا ہوا اور وہ یہ کہ بشرط یہ کہ وہ دو کسی نہ کسی طبقے میں پائے جائیں اسنان اگرچہ ایک ہی طبقہ ایسا پایا جائے کہ جس کے اندر دو راوی ہوں لیکن طبقات من طبقات سند اس لیے کہ اعتبار طبقات سند میں سے صرف عقل کا ہوگا سمجھ میں آگے نہیں بات یہ کہ اس کی تعریف کو الفاظ میں اب دوبارہ نہ دیکھیں میری بات پر توجہ دیجیے گا کہ غریب ہم نے کہا تھا عزیز ہم نے کہا تھا کہ جس کے طبقات میں سے کسی بھی طبقے کے اندر دو راوی پائے جائیں اگر سے آگے یا پیچھے یا ابتدا یا اختتام کہیں بھی تین چار آٹھ دس چاہے ایک ہزار بھی کہیں راوی پائے جا رہے ہوں لیکن وہ اس وہ جو چین آف ہیں جو طبقات ہیں اس میں کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جہاں صرف تعداد دو ہو جاتی ہے بس کسی بھی چین کے اندر کسی ایک بھی مقام پر دو آ گئے وہ حدیث عزیز بن گئی چاہے آگے اور پیچھے جو ہے وہ ہزار ہزار راوی تھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں لیکن اگر اس پوری چین میں کسی ایک بھی جگہ آ کر راوی صرف دو ہو جاتے ہیں وہ حدیث جو ہے جی کم از کم دو تو وہ حدیث غریب بن جائے گی اسی لیے انہوں نے اس کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا طبقات من طبقات سند کہ اعتبار طبقات سند میں سے اقل طبقے کا ہوگا حاضر تعریف اور راجح یہ تعریف راجح ہے کما حر رہو حافظ ابن حجر جس, جس کو امام حافظ ابن حجر نے بھی تحریر کیا ہے وقال بعض العلماء ان العزیز اور بعض العلماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ عزیز وہ ہوتی ہے ہوا روایت اس نہیں او دو کی بھی روایت ہوتی ہے یا بعض نے تین کی کہا ہے قلم عن مشہور ہی تھی بعض بس اس کو مشہور سے بعض صورتوں کے اندر اس کو فصل نہیں کیا اس کو جدا نہیں کر پائے پھر اگر آپ مراد تین بھی تین سے مراد بھی غریب ہی لے لیں گے تو پھر مشہور اور غریب میں کیا فرق ہوگا انہوں نے پھر اس کی تفصیل آگے بیان نہیں کی ہے لیکن وہ ایک غریب قول ہے یعنی بعض علماء کا قول ہے وہ جی آگے چلیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی مثال ما رواه شیخان من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ والبخاری من حدیث ابی ہریرہ اور شیخان جب شیخین مراد لیتے ہیں تو مراد بخاری اور مسلم دونوں ہوتے ہیں اور جب صرف امام بخاری کا نام لیا تو کے لیے ہوئے ابو ہریرہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والدي ومن والده وبلده والناس اجمعين کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مؤمن نہیں ہو سکتا حتى کہ اكون حتى اكون حتى کہ میں ہو جاؤں احب الیہ اس سے زیادہ محبوب اس کے لیے زیادہ محبوب من والده اس کے والد سے مراد سے والدین وہ ولد ہی اور اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے یہاں تک کہ میں اس کے والدین سے اس کے اولاد سے اور تمام جمی تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی شدید شدید نہیں اشد محبت عطا فرما کل ہی میں ایک بیان سن رہا تھا <clears throat> حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے فرمایا کہ ایک محبت ہے شدید ایک ہے اشد تو اس پر جو ہے وہ ایک ایک ایک اعتراض اعتراض کہہ تو نہیں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے آخر بیوی بچوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چیزوں سے اس دنیا میں رہتا ہے چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ان سب چیزوں سے محبت شدید ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا ان چیزوں سے خاص طور پر اولاد سے تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے <clears throat> اہل عیال سے اپنی چیزوں سے اپنے سامان سے <clears throat> بیوی بچوں سے تو فرمایا کہ شدید محبت ہونی چاہیے لیکن اشد جو ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے اب اشد اور شدید اس کا <clears throat> پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں محبت شدید ہے اور یہاں محبت اشد ہے فاصل کیا ہے وہ اللہ کے احکام ہے جی، کہ جب اللہ کا کوئی حکم آیا اور اس حکم کے مقابلے میں بیوی بچے مال چیزیں جائیداد لوگ کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں آ گئی اب اب اس وقت میں کس چیز کو اختیار کیا یہ <clears throat> یہاں پتہ چل جائے گا کہ اشد کس کے ساتھ محبت ہے اور شدید کس کے ساتھ محبت ہے اگر اللہ کے حکم کو اختیار کر لیا اور جو ہے باقی سب چیزوں کو ڈال دیا تو اشد اللہ سے ہو گئی اور اگر مصلحت کا نام لے کر جو ہے وہ <clears throat> دوسرے لوگوں کو ترجیح دے دی اور اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر اشد یہاں ہوگی اور شدید یہاں ہو جائے گی تو یہ فرق <clears throat> جو ہے وہ بیان فرمایا تھا حضرت نے <clears throat> عن انس ورواه ورواه ورواه ورواه عن عن عن عن عن قتادة قتادة قتادة وعبد وعبد العزيز العزيز بن بن شعبة وسعيد عبد اسماعيل علية الوارث كل جماعة دیکھیے اس حدیث کو روایت کیا ہے رواہ عن انس حضرت انس سے کس نے فطا نے اور عبد العزیز بن سہیب نے دو ہو گئے نا <coughs> اچھا جی اب دو ہو گئے ایک قطادہ ہو گئے ایک عبد العزیز ہو گئے اب قطادہ سے ورواہ عن قطادہ تھی اسی حدیث کو پھر قطع سے ذکر کیا ہے دو نے شعبہ نے اور سعید نے اور جو دوسرے تھے عبد العزیز بن صحیح ان کو ان کے بارے میں بھی آ گیا ورواہ عبدالعزیز عبد العزیز سے روایت کیا اسماعیل بن علیہ نے اور عبد الوارث نے دو دو یہاں بھی ہو گئے ورواہ عن کل جماعت اور ان میں سے ہر ایک سے چار ہو گئے تھے نا قطادہ شعبہ اور عبد العزیز اور اسماعیل بن علیہ ان چاروں سے عن کل ان میں سے سے ہر ایک ایک پھر آگے ایک کثیر تعداد نے بیان کیا ہے جماعت نے بیان کیا ہے گویا کہ ایک مقام پر آ کر یہاں پر یہ دو دو ہو گئے تھے اس لیے ہم نے اس روایت کو حالانکہ شیخین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے لیکن بخاری میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث وہ ہوگی متواتر ہوگی بلکہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے اس لیے کہ اس میں صرف دو راوی ہیں مشہور بھی نہیں ہیں جی حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک ہیں لیکن حضرت انہوں نے حضرت انس سے آگے بیان کیا ہے حضرت انس سے آگے کی روایت کو بیان کیا ہے لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو حضرت انس کے علاوہ بھی تو اور لوگوں نے سنا ہوگا ان کا ذکر نہیں کیا حضرت انس سے آگے کی مثال کو بیان کرنا ہے اس کے اس کے غریب ہونے میں ممکن ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت انس کے علاوہ بیسیوں اور صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہوگا بلکہ اس کو میرا یقینی گمان ہے کہ بہت زیادہ نے ذکر کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت مشہور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدی وولدی تو اس لیے چونکہ بعد والے بھی جماعت بہت بڑی تعداد ہے اور اس سے قبل والی تعداد بھی زیادہ ہوگی میرے اپنے غالب گمان کے مطابق تو اس لیے یہاں پر چونکہ صرف حضرت انس سے حدیث مروی ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے حضرت انس سے کے علاوہ باقیوں کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہاں پر اس کی تعداد کثیر ہوگی اشر المصنفات لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بالحديث بالحديث العزيز والظاهر یعنی بڑی تعداد میں اس کا بھی ذکر نہیں کیا کیوں وجہ یہ ہے بظاہر لقلته اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے یعنی ایسی حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے کہ شروع میں بھی ٹھیک ہوں آخر میں بھی ٹھیک ہوں بیچ میں کہیں ایک مقام پر آ کے دو راوی ہو جائیں یا پوری ہی وہ دو پر چلتی رہے یہ تو بہت ہی نادر اور بہت ہی طویل ہو سکتا ہے ولی آدمی حصول مہم مہمت اور کوئی خاص بہت بڑا فائدہ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا ایسی حدیثوں کو الگ کتابوں میں جمع کرنے کا من تلک مصنفات ایسی تصانیف سے جی المطلب الثالث وقت ہو گیا ہے جی بتائیے آگے پڑھنا ہے نہیں بلکہ میں نے ایک اور سبق پڑھانا ہے مسلم شریف کا تو آج اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آگے پھر ہم پڑھیں گے